حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی پھر چہرہ مبارک ہمارے طرف پھیر لیا اور ایک پرتاثیر واز فرمایا اس کے بعد رابی نے پوری حدیث بیان کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چوالیس